اس کے جلد کی جھلک ہے او جانا کیا ہے اس کے کی جھلک ہے او جانا کیا ہے ہر طرف دی ررتے کیا ہے ہر طرف پی گائے ہے رت ستا تک کیا ہے نایا نا ہے نام ہے نام کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا کیوں نہ نفا کہ تیرا رحم ملتا کیا ہے ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمسار وسیلہ کیا ہے ان کی امت میں بنایا فرما کے تیرا رحم میں دعوی کیا ہے گنا فرما کے تیرا رحم میں دعوی کیا ہے صدقہ کا پیارے کی حیات کہ نہ دے مجھ سے حساب صدقہ پیارے کی حیا کا کے لے مجھ سے حساب صدقہ پیارے کی حیا کا کے لے مجھ سے حساب بخش سے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے زاہد کا میں وہ میرے شاہ اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے کسی ہو جو مجھے پورس سے آ مال کے بعد دوست تو کیا اس وقت بات کیا ہے کاش پر یاد میری کے یہ فرمائے حضور کہ ہاں کوئی دیکھو ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے بابا کیا ہے ارے کون آفت پتا ہے کس کے بلا کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے اور کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجیے میری ارے کیوں ہے بیتا یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چین سے گئے تس پہ ملا بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں ملا لکھ کرے ماروز کے آقا ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا کا ہے دفتر آماد ہے پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی تم گری ہوتا ہوں آپ آ جائیں آپ آ جائیں آقا آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے پھٹکا کیا ہے سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں آئے اور یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے ارے کس کو تم موری دے آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آگے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے تو ان کی آواز پہ کر اٹھو میں بے سانس کا شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لوگوں آیا میرا آ لوگوں آلو دو آیا میرا می لوگو آیا میرا بھی لوگو آیا میرا دھی لوگو آیا میرا بھی لوگو آیا میرا و افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گنا پر پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل کل جانے کی چاہے آدھ آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے لو لوگو آیا میرا باپ افسا دو بس ان کے آنے ہی گی تیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لو وہ آ میرا می پہ اب بجلی گراتے جائیں گے لوگو آیا میرا بھی لوگو آیا میرا بھی لوگو آیا میرا محشر ہے اگر محشر کس کا ہم کو ڈر ارے ہم جن کے سنا خواب ہے وہ بھی تو وہاں ہوں گے لوگ آیا میرا بھی ہاں جی، لوگ آیا نو نجی جی سبھی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے وہ آیا میرا بھی لوگو آیا میرا بھی لوگو آیا میرا سیاہ کار کو محشر میں عدیب ہو کے موجود وہ میں چھپانے کے لیے لو آیا میرا حامی لوگو آیا کورشی قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ارے ہم ان کے ہیں کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں لو وہ آیا میرا خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے لوگ آیا میرا بھی لوگو آیا میرا اچھے ہیں کہ آماد ہیں ان کے اچھے ہم پتوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا لوگو آیا میرا کو آیا آج جو ایپ کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو لوگوں آیا میرا میرا حامی میرا غم پارے ارے آ گئی جان تن پہ جان میں یہاں کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے دل کا کیسا لیتے حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں آقا محکوم ہے ہم حکم والا کی نہ تعمیر ہو زہرا کیا ہے تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد چشمے بدور ہوں کیا شان ہے رتبہ کیا ہے سب سے اس رحم کے سب سے اس رحم کے اس سایہ دان پہ ساتھ اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے جان ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش